ابو حمزہ نے خبر دی کہا کہ میں نے عامش سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا کیا آپ سفین کی جنگ میں موجود تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہاں میں تھا اور میں نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ تم لوگ خود اپنی رائے کو غلط سمجھو جو آپس میں لڑتے مرتے ہو میں نے اپنے تئیں دیکھا جس دن ابو جندل آیا یعنی ہدیبیہ کے دن اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پھیر سکتا تو پھر اس دن پھیر دیتا اور ہم نے جب کسی مصیبت میں ڈر کر تلواریں اپنے کندھوں پر رکھیں تو وہ مصیبت آسان ہو گئی ہم کو اس کا انجام معلوم ہو گیا مگر یہی ایک لڑائی ہے جو سخت مشکل ہے اس کا انجام بہتر نہیں معلوم ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکاسی